وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تخت مشق نہ بنائیے اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دیجیے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی عبادت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کر بیٹھو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کے خود کفیل ہو جاتے ہیں اور اکثر دفعہ عبادت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چنانچہ سور حود آیت نمبر 123 میں اللہ نے کہا فو ہو و توکل علیہ بس تم سارے اللہ کی عبادت کرو اور انہی پر بھروسہ کرو اور سور ملک کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا قل ہورحمن الرحمن امن نبی وعلیہ و علیہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رحمان مہربان اللہ ہیں کہ جن پر ہم ایمان لائے ہیں اور انہی پر ہم سب نے بھروسہ کیا ہے اور اس جیسی دوسری آیات اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا کہ ہر نماز میں متعدد بار کہو چنانچہ سور فاتحہ کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا یا کا نابود ایا کا نسطین کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں چنانچہ بنی اسرائیل حکم بجا لائے اور کہا کہ اللّہ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا علامۃ للقوم الظالمین ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا زیر مشق ستم نہ بنائیے ہم پر انہیں کامیاب نہ کیجیے ورنہ وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور یہ بنی اسرائیل باطل پر ہیں چنانچہ اور زیادہ ہم پر ستم توڑیں گے آل فرون کے ہاتھوں ہمیں عذاب نہ دیجیے اور نہ اپنے عذاب میں مبتلا کیجیے ورنہ فرون کی قوم کہے گی کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو مبتلا عذاب نہ ہوتے اور ہم ان پر غالب نہ آتے اور ہمیں اپنی رحمت اور احسان سے اے اللہ اس کافر قوم سے نجات بخشیے یہ کافر ہیں اور ہم مؤمن ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں